بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نال جڑو بے جی بہ مچ منفكين حتى تأتيهم البينة کافر لوگ پمیں اہل کتاب وے پمیں مشرق وے کفر تے بعد آن والا نہیں تھا جچر جی توڑی ان کو لے کا کھلی دلیل نہ آ جاتی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ یعنی اللہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رسول جڑا انہوں نے سچا ورکا پڑھ گئے سنامیاں فیہا کتب قیمہ جنما مضبوط مضبوط احکام ہیں وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة تو جن لوگوں کتاب دیتی گئی تھی انہوں میں تفرقو کھلی دلیل کا آ جان تے بعد ہی پیو وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة حالانکہ انہوں نے تو بس یوں ہی حکم دیتو گئے تو جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں عبادت نہ اس سے واسطے خالص کر گئے سب کہیں تے ایک پاسے ہو گئے تو وہ نماز کی پابندی کریں تو زکاة دیا کریں تو یہی مضبوط دین ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه بلا شبہ جنہ لوکاں نے کفر اختیار کیو وے پمیں اہل کتاب ویں تے پمیں مشرک ویں سب جہنم مجیں گا جت وے صدا ہی رہیں گا یہی لوگ جیا جون ماں سارا تے پیڑائیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية بے شک وہ لوگ جڑا ایمان لے آیا تو انہوں نے چنگا عمل کیا ویسے کائنات ماں سب سے بہتر ہے جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه انہوں کو بدلو انہوں کا پروردگار کو لیں صدا رہن علی جنت کا ایسا باغیں جنہوں میں ماں نیر بغتی میں گی وہ صدا انہوں میں رہیں گا اللہ تعالیٰ انہوں تے خوش تو وہ اللہ تعالیٰ تے خوش یو انعام اس شخص وقت ہے جڑو اپنا رب تے ڈرتو رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے بہا مہربان مجھرے مالو ہے اذا زلزلت الارض زلزالها جس ویلے زمین اپنا سخت پچالن نال ہلا دیتی جائے گی تو زمین اپنا سارا پار باہر کٹ چھڑے گی تو انسان کیا گو اس نے کی ہو گی ہو اس تیڑے وہ اپنے اوپر ہوئی ہوئی ساری خبر بیان کر دیا گی بِأَنَّ تو جس آدمی نے دنیا میں ذرہ کا برابر بھی نیکی کی ویگی وہ اس نے تک لیا شَرًّا يَرَهُ تو جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ویگی وہ اس نے بھی دیکھ لیا گو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے باہ مہربان مجرے مال ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا قسم ہے انہاں کوڑاں گی جڑا ہونک گئے دوڑیں تو وہ جڑا سم مار گئے اگ کٹیں فالمغیرات صبحا پھر وہ جڑا سویر ہے صبح سویر ہے اللہ ماریں فَأَتَوْنَ بِهِ نَقْعَا تے دوڑ دوڑ گئے اس ویلے ددڑ اڑاویں فوسقن به جمعا پھر وہ اس ویلے دشمن کی فوجا میں جا پڑے ان الانسان لربه لکنود واقعی انسان اپنا رب کو مجھے نہ شکر ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ تو وہ آپ بھی اس پر گواہ ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ تو بے شک وہ مال کی محبت ماں بڑو سخت ہے أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ تو کیوں اس نے پتہ نہیں کہ جب جتنا مردہ قبرہ مائیں باہر کر دیتا جائیں گا وحصل ما في الصدور تے جڑا پیٹ دلم ہے وہ باندھیا کر دیتا جے گا ان ربهم بهم يومئذ لخبير ان وہ پروردگار اس جڑا ان تے خوب واقف ہے گو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانا جڑو بے با مہربان مجرے مالو ہے القارعت ما القارعت وما ادراک ما القارعہ کھڑکان آلی کی ہے کھڑکان آلی تو تم کے جانے وہ کھڑکان آلی آفت کے ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثور جس تیڑے لوگ کھنڈیا وا پتنگا آروں ہو جائیں گا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ تے پہاڑ رنگ برنگی پنجی بھی ان آروں ہو جائیں گا فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پھر جس آدمی کا نیک عملہ کا پلہ پارا ہو جائیں گا فهو في عيشة راضية وہ تو خوشحال زندگی میں بہ گو خَفَّتْ دینوں تو جس آدمی کا نیک املا پلہ اولا ہو جائے گا اس کی تھان تے حاویہ بہ گئی وما ادراک ما ہیا تون کے پتو وہ کے چیز ہے ناؤن حامیہ وہ پختی اگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے بہا مہربان مجرے مالو ہے ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر زیادہ تے زیادہ ہی حوص نے تم غفلت میں باشوڑے آئیں اتوڑی جے تم قبرہ میں جا پجیں کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون زیادہ تے زیادہ ہی حوص نے تم غافل کر شوڑے آئیں اتوڑی جی تم قبر میں جا پجیں بالکل نہیں توڑا جلدی پتو لگ جائے گو ہاں ہاں بالکل نہیں تھوڑا جلدی پتو لگ جائے گو لو تعلمون علم تال بالکل نہیں جے تم یقین سمجھان لیتا تم لوگ دوزخنا ضرور دیکھیں گا یقین پھر تم ضرور اس نہ تکیں گا جڑو یقین وہ تکنو بے گو ثم لتسألن عن بیگو پھر اس توڑے تونا ضرور نیم تنگی پوچھ بے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے بہا مہربان مجرم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر قسم میں زمانہ کی واقعی انسان ضرور نقصان مائے انہوں لوگوں تے سوا جنہوں نے ایمان قبول کیو تے نیک عمل کیا تے انہوں نے آپس میں سچا دین کی وسیعت کی تے وہ صبر کی تلقین کرتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانا جڑو بے بہا مہربان مچرے مالو ہے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَةِ بربادی ہے ہر اس شخص وقت ہے جڑوں مینو مارے تے پچھو کنڈی ایب کٹے الذي جمع مالا وہ جڑو مال سلوٹے تو لوٹے گنتو رہے يحسب ان ماله اخلده وہ یا سمجھے کہ اس کو مال اس کو لے صدا رہے لينبذن الحطمہ بالکل نہیں وہ ضرور حتمہ یعنی ریزہ ریزہ کرنا لی میں سٹے ہو جائے وہ وما ادراک ملحطمہ کہ تم کے جانے وہ حتمہ کے چیز ہے نار اللہ الموقدہ وہ اللہ تعالیٰ کی بالی بھی آگ ہے التي تطلع على الأفئدة جڑی دلوں وہ بھی پتو لے لیا گی انہا علیہم مؤصدہ و آگ انہا بند کر دیتی جائے گی فی عمد ممددہ وے لما لما تھمما جکڑیا ہوا گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نام نال جڑو بے بہا مہربان مجرے نالو ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیوں؟ تو نے دیکھو نہیں جہاں تھارا رب نے آسیانا نال کے کیو أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَغْلِيلِ کیوں؟ اس نے انہوں کی چال بیکار نہیں کر دیتی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قَيْرًا أَبَابِيلِ تو اس نے انہوں اڈار آنگا اڈار پخیروں چلایا تَغْمِيهِمْ بِعِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلِ جیڑا انہوں پکی بھی مٹی گا گیتا پھینکے تھا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْ پھر انہوں نے وہ کھادا وا گو اور بڑا چھوڑیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نام نال جڑو بے بہا مہربان مجرے مالو ہے لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف اس وجہ سے کہ قریش نہ اٹک لگی رہے اس وجہ سے کہ قریش نہ اٹک لگی بھی ہے انہوں نے اٹک لگی بھی ہے سیال تے بریا گا صدا کری گا سفر کی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لہذا اس کا شکریہ ماں انہوں نے چاہیے جب اس گھر کا مالک کی عبادت کریں الَّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ آمنهم من خوف جس نے انہوں نے بھوکھ میں روٹی دیتی تے خوف میں امن عطا کیو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نال جڑو بے بہر مہربان مجرے مالو ہے أرأيت الذي يكذب بالدين کیوں سونے وہ آدمی دیکھو جڑو قیامت کا انصاف نہ جھوٹ کے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُرُّ الْيَتِيمِ وہ وہی تے ہیں جڑو یتیم نہ تکا مارے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ تے وہ دوجہ نامی مسکین نہ روٹی کھوان وقت نہیں کہتو فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ تک انہوں نمازیاں واسطے بھی بڑی تباہی ہے الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جڑا اپنی نمازاں بسار شوڑیں الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وہ چھڑا دکھلاوہ کریں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ تو وہ جڑا نکی نکی برتنگی چیز بھی منگی نہیں دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانا جڑو بے بہا مہربان مجرے مالو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہوں نے سونا مجھ ساری خیر عطا فرمائی ہے فصل لربک وانحر تے تم اپنا رب واسطے نماز پڑھو تے قربانی کرو ان شانئک هو کرونی بے شک تھارو دشمن بس وہی اوتر رہ گو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالی کا نانال نال بے بہا مہربان مچھرے مالو ہے قل يا أيها الكافرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم فرما دیو جیو کافرو لا اعبد ما تعبدون ہوں انہوں کی عبادت نہیں کرتو جنہوں کی تم عبادت کریں ولا انتم عابدون ما اعبد تنہ تم ہی اس کی عبادت کریں جس کی عبادت ہوں کروں کرنا ہوں کدے ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت أَعْبُدْ کرنا تم ہی کدے اس کی عبادت کرے گا جس کی ہوں عبادت کروں لکم دینکم ولی دین تھارا واسطہ تھارو دین تے میرا واسطہ میرو دین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے بہا مہربان مجرے مالو ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ پجی تو فتح حاصل ہو گئی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا تو تم نے دیکھ لیو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا دین ماں فوجوں کی فوج داخل ہو رہے ہیں فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا پھر تم اپنا رب کی صفتہ نال اس کی تسبیح بیان کرو تو اس کو مغفرت منگو بلا شبہ وہ بڑو توبہ قبول کرنا لو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نام نال جڑو بے بہا مہربان مچرے مالو ابو لہب کا دو یاد ٹوٹ گیا تو وہ برباد ہو گیو میں کسب نہ اس کو مال اس کا کچھ کم آئے تو نہ اس کی کمائی اس کا کم آئی سيصلى نارا ذات لهب ان تاولائیں وہ علمبا مارنا لی اگ مپوے گو وان غاته حمالت الحطب تے اس کی تے اس کی بیوی بھی جیڑی اپنے اوپر لکڑی لد کے لیا اوی فی جیدہا حبل من مسد اس کا گاٹا ماں چنگی پٹی بھی رسی بہ گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے با مہربان مجھ رہے مالو ہے قل هو الله احد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جی وہ اللہ ایک ایکڑو ہے اللہ الصمد اللہ تعالی سب سے بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ آپ کسی کی اولاد ہے ولم يكن له كفوا احد نہ کوئی اس کے برابر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانا جڑو بے با مہربان مجرے مالو ہے قل اعوذ برب الفلق تم فرما دیو جہوں سویرہ کا پیدا کرنا لگی پناہ لیوں ہاں من شر ما خلق ساری جیا جون کا شرطیں جنہی اس نے پیدا کی ومن شر غاسق إذا وقب تے اندھیری رات کا شرط جس ویلا سب کہیں نہ چھپا لیا ومن شر النفاثات في العقد تے گٹھاں ور پھوکن آلیاں کا شرط ہے ومن شر حاسد اذا حسد تے ساڑو کرن آلا کا شرط ہے جس بلا وہ ساڑو کرن لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے بہا مہربان مجرے والو ہے قل اعوذ برب الناس تم فرما دیو ہوں پناہ لیوں انسان کا پروردگار کی ملک الناس انسان آگا بادشاہ گی الہ الناس انسان آگا خدا گی من شر الوسواس الخناس وسوسو کلن آلا تے پیچھے ہٹ جان آلا شیطان کا شرط دیں الذي يوسوس في صدور الناس وہ جڑو لوکاں کا دلاں وسوسو کل تو رہے من الجنة والناس وہ وسوسو بان آلو جنہ بچوں بے یا آدمیاں بچوں سب غا شرطیں صدق اللہ العظیم عظمت اللہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمائے